تعالیٰ اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم تیری لاش کو اے فرعون نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری عبرتوں سے غافل ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی عبرت انگیز تباہی اللہ پاک فرعون اور لشکر فرعون کے غرق ہونے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب موسا علیہ السلام کے ساتھ ملک مصر سے نکلے اور وہ چھ لاکھ سپاہی تھے فرعون کی ایمان لائی ہوئی ضروریت کو چھوڑ کر بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم والے قبطیوں سے کثیر تعداد میں زیور قرض مانگ لیے تھے اور لے کر نکل گئے چنانچہ فرعون کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو اپنے ہر ملک سے لشکر جمع کرنے کو بھیجا اور ایک لشکر عظیم لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑا اور اللہ تعالیٰ کا منشا ہی یہی تھا چنانچہ اس ملک کے جتنے بھی صاحبان ثروت و دولت تھے کوئی شرکت سے باس نہ رہا سب ہی فرعون کے ساتھ ہو گئے صبح صبح کے وقت ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو پا لیا فریقین نے جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسا پکار اٹھے کہ اے موسا اب تو ہم دھر لیے گئے اور یہ اس وقت کی بات تھی جب کہ بنی اسرائیل دریا کے کنارے آ پہنچے تھے اور فرعونی ابھی پیچھے تھے صورت اس کے سوا کوئی باقی نہیں رہی تھی کہ فریقین میں تصادم ہو جائے یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھیڑیں موسا علیہ السلام سے لوگ بار بار پوچھنے لگے کہ اب کیا ہوگا فرعونیوں سے کیسے بچیں گے آگے دریا پیچھے دشمن موسا علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ دریا میں راستہ پیدا کروں ہم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے میرے رب اللہ تعالیٰ میرے قائد ہیں جب انتہائی مایوسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یس یعنی نا امیدی کو امید سے بدل دیا اور حکم فرمایا کہ اے موسا دریا پر اپنی لاٹھی مارو موسا علیہ السلام نے لاٹھی ماری دریا پھٹ پڑا پانی کا ہر ٹکڑا ایک بلند پہاڑ تھا دریا میں بارہ راستے بن گئے اور ہر گروہ کے لیے ایک ایک راستہ بن گیا دریا کے اندر کی گیلی زمین کو خشک ہواؤں نے فوراً سکھا دیا اور راستہ گزرگاہ کے قابل ہو گیا دریائی راستے سوکھ گئے اب نہ گرفتار ہونے کا خوف تھا اور نہ کسی بات کا ڈر کہ ڈوب جائیں گے پانی کی دیواروں کے اندر دریچے سے بن گئے تھے تاکہ ہر راستے والے اپنے ساتھیوں کو دریچوں کے ذریعے دیکھ سکیں اور مطمئن ہو سکیں کہ دوسرے ہلاک نہیں ہو گئے ہیں اب بنی اسرائیل نے دریا کو طے کر لیا جب آخری اسرائیلی بھی دریا پار ہو گیا تو فرعون کا لشکر دریا کے اس پار کنارے پہنچ چکا تھا اس لشکر میں ایک لاکھ سوار تو صرف سیاہ گھوڑوں والے تھے دوسرے رنگ کے گھوڑے اس کے سوا تھے اس سے لشکر فرعون کی کثرت کا اندازہ ہو سکتا ہے فرعون نے جب یہ حیبت ناک منظر دیکھا تو ڈر گیا اور واپس ہونے کا ارادہ کر لیا لیکن افسوس کہ اب نجات کا موقع جا چکا تھا تقدیر نافذ ہو چکی تھی موسا علیہ السلام کی دعا نے قبولیت حاصل کر لی تھی جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار تھے فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزرے گھوڑی کو دیکھ کر گھوڑا ہن ہنا اٹھا جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی گھوڑا بھی دریا میں کود پڑا فرعون اس کو نہ تھام سکا مجبوراً دریا میں داخل ہو گیا لیکن اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے اپنے ساتھی عمرا کو پکارا کہ بنی اسرائیل ہم سے زیادہ دریا کے اندر داخل ہونے کے حقدار نہیں سب دریا میں کود پڑو راستہ بنا ہوا ہے چنانچہ اس کا لشکر دریا کے اندر سما گیا میکائل علیہ السلام سب کے پیچھے تھے اور اس کے لشکر کو ہانک کر آگے بڑھا رہے تھے چنانچہ ایک بھی پیچھے نہ رہا جب سب داخل دریا ہو گئے اور بنی اسرائیل سب دریا پار ہو گئے تو اللہ پاک نے دریا کو آپس میں جوڑ دیا اب کوئی فرعونی بھی نہ بچ سکا موجیں بلند ہو رہی تھیں اور پست ہو رہی تھیں مد و زجر پیدا ہو گیا تھا فرعون پر سکرات موت تاری تھی اب وہ کہہ اٹھا کہ ہاں بنی اسرائیل کے اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن افسوس کہ وہ اس وقت ایمان لایا جب کہ ایمان لانا کچھ بھی مفید نہ تھا قول باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو بول اٹھے کہ ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے اور کفر و شک سے باز آئے لیکن ہمارا عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان نفع بخش نہیں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت یعنی طریقہ ہے کافر لوگ خسارے میں رہیں گے اسی لیے اللہ پاک نے فرعون کے جواب میں کہا کہ اب ایمان لاتا ہے اور اب تک نافرمان اور کافر بنا ہوا تھا اور فتنے مچا رہا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا وہ لوگ دوزخ میں لے جانے کے لیے دوسروں کے امام بنے ہوئے تھے اب ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی یہ بات کہ اللہ بنو اسرائیل نبی صلی علیہ وسلم سے بیان فرمائی یہ ان غیب کی باتوں میں سے تھی جس کی خبر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہو سکتی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ سنن ترمیدی اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جب فرعون نے ایمان کا کلیمہ زبان سے نکالا یعنی ڈوبتے وقت تو جبریل علیہ السلام مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دریا کا کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھوس دیا اس بنا پر کہ دریائے رحمت کو جوش نہ آ جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فل یومن جی کبھی بھی بدنی کلی تکون علی من کے آیا کہ اب اے فرعون ہم تیری روح کو نہیں تیرے جسم کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ بعد والوں کے لیے وہ عبرت بن جائے چنانچہ تفسیر ابن جریر میں ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض بنی اسرائیل نے فرعون کی موت کے بارے میں شک کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کے جسم بے روح کو جس پر لباس بھی موجود ہے زمین کے ایک ٹیلے پر پھینک دے تاکہ لوگوں کو فرعون کی موت کا حقیقی ثبوت مل جائے بدن یعنی جسم بغیر روح کے اور فرمایا ان کثیر امین الناس عن آیاتنا لغافلون یعنی اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہلاکت یوم عاشورہ یعنی دسویں محرم کو ہوئی تھی چنانچہ صحیح بخاری مسلم اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو ان دنوں یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے یعنی محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ پوچھا کہ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو تو یہود نے کہا اس دن موسا علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے لوگو تم اس روز روزہ رکھنے کے یہودیوں سے زیادہ مستحق ہو اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھا کرو نیز ایک دوسری حدیث میں وضاحت بھی آئی ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی نوی تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے محرم کی نو اور دسویں تاریخ کو یہ روزہ رکھے